چکے ہیں کہ بہت سارے اس کے فضائل ہیں اور قرآن کریم کی کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ جو سورہ الفاتحہ کے برابر فضلت رکھتی ہوں افضل سورہ سب سے بہترین صورت یہی ہے اور اس صورت کی متعدد نام ہے اور اس صورت کی جو کثرت اسما ہے کثرت نام وہ دلیل ہے اس صورت کی فضیلت پر یہ معلوم اور معروف چیز ہے کہ کثرت نام ناموں کا زیادہ ہونا وہ دلیل ہے اس چیز کی فضیلت اور بہتری اور برتری پر جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعدد نام اور بے شمار نام ہیں کچھ کا تذکرہ قرآن و سنت میں ہے اور کچھ اللہ عز و جل کی وہ نام ہے جو اللہ رب العزت ہی کو معلوم ہے کچھ وہ نام ہے جو صرف اللہ نے اپنے کچھ خاص بندوں کو سکھایا ہے کچھ وہ نام ہے جو قیامت کے دن اللہ عز و جل سکھائیں گی تو اسی طرح قرآن کریم کی پچہتر نام ہے قرآن میں ہی قرآن کی پچہتر نام ہے یہ دلیل ہے قرآن کریم کی فضیلت پر اور اسی طرح جو سیرت نگار علماء ہے علماء السیرہ جو سیرت لکھنے والے علماء ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سو نام بتلاتے ہیں جیسے کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں جو کہ پانچ جلدوں پر مشتمل کتاب ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سو ناموں کا تذکرہ کیا ہے تو میں آپ کو یہ دلیل دے رہا ہوں کہ کثرت نام دلیل ہے اس چیز کی فضیلت پر تو سورہ الفاتحہ کی بھی متعدد نام ہے پچیس نام ہے اس صورت کی ان اس میں سے ان میں سے تفسیر قرطبی نے بارہ ناموں کا تذکرہ کیا اپنی تفسیر میں تو اس صورت کی جو کثرت اسما ہے یہ اسما جمع ہے اسمن کی اسم نام کو کہا جاتا ہے تو چونکہ یہ قرآن کریم کا درس اور قرآن کی تفسیر ہے تو ہر لفظ کو وضاحت کرنا اسی بات بہت لمبی ہو جائے گی کثرت یا اسما کثرت کا مطلب ہے زیادہ ہونا تو اس اصطلاح کو بار بار تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کثرت اسما دلیل ہے اس چیز کی فضیلت اور شرافت پر تو اس صورت کے جو پچیس نام بتلاتے ہیں مفسرین تو وہ دلیل ہے اس صورت کی افضلیت پر ان میں سے بعض اسماء یہ ہے مثلا قرآن کریم کے شروع میں لکھا ہوا صورت الفاتحہ اس کے ناموں میں سے ایک نام فاتحہ ہے اس کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ قرآن کریم کا آغاز اسی صورت سے ہوا ہے قرآن کریم کا آغاز اسی صورت سے ہوا ہے مصحف کے شروع میں یہی صورت سے ہی ابتدا کی گئی ہے اور اسی طرح نماز کی ابتدا بھی اسی صورت سے ہوتی ہے اور اسی طرح تلاوت کی ابتدا بھی اسی صورت سے ہونے چاہیے اس لیے علماء اس چیز کو بہتر قرار دیتے ہیں کہ جب بھی بندہ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرے تو اپنی تلاوت کی ابتدا صورت الفاتحہ سے ہی کرے سورہ الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد پھر جہاں آپ کا وہ معمول ہے وہاں سے شروع کریں اسی طرح یہ بہت سارے چیزوں کی ابتدا اسی صورت سی ہوتی ہے تو اس کو صورت الفاتحہ کہتے ہیں اور دوسرا اس کا نام ہے ام القرآن ام القرآن اور ام الکتاب اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں اور ام الکتاب بھی کہتے ہیں دونوں ایک ہی نام ہے ام کا مطلب ہے ماں یہ قرآن کریم کی ماں ہے ام لغت عربی میں مرجع اس چیز کو کہتے ہیں جس کی طرف بندر لوٹ جائے لٹنے کی جگہ تو یہ قرآن کریم کا مرجع ہے یعنی قرآن کریم کی جتنی مضامین ہے ان کا خلاصہ اس صورت کے اندر موجود ہے یہ صورت قرآن کریم کا نچوڑ ہے قرآن کریم کا یہ نچوڑ ہے اس لیے اس اس کو ام الکتاب اور ام القرآن کہتے ہیں اور حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت کو ام الکتاب اور ام القرآن کہا ہے فاتحت الکتاب ہم نے کہا ام الکتاب بھی کہا ہے ام القرآن بھی ہے حسن بصری اور رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے ایک سو چار کتابیں اتاری ہیں ایک سو چار کتابیں اور صحف اللہ نے آسمان سے انبیاء علیہ السلام پر نازل کیا ہے تو ایک سو چار کتابوں کی علم کو اللہ رب العزت نے پھر چار کتابوں میں جمع کیا ہے ایک سو چار کتب اور صحف کی علم کو اللہ رب العزت نے پھر چار آسمانی کتابوں میں جمع کیا ہے وہ چار آسمانی کتابیں کیا ہے تورات انجیل زبور اور قرآن یہ چار کتابیں ایک سو چار کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑا ہے پھر چار کتابوں کے علم کو اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ نے قرآن کریم میں جمع کیا ہے قرآن کریم میں جمع کیا ہے تو یہ قرآن کریم یوں سمجھیں کہ کل آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے جتنی بھی علوم اللہ نے ان کتابوں میں رکھا ہوا تھا ان تمام علوم کو اس قرآن میں جمع کیا گیا ہے اور پھر قرآن کریم کے کل علوم کو اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں خلاصہ کر دیا ہے تو فمن عالم تفسیرہ کانا کمن عالم تفسیر جمی الکتب المنزلہ بس جس شخص کو سورہ الفاتحہ کی تفسیر آتی ہو تو وہ یوں ہے کہ جیسے اس کو کل آسمانی کتابوں کی تفسیر آتی ہے جس کو سورہ الفاتحہ کی تفسیر آتی ہو تو یوں ہے کہ کل آسمانی کتابوں کی تفسیر اس کو آتی ہے اور کل آسمانی کتابوں پر وہ عالم ہے یہ بہت بڑی فضیلت ہے تفسیر الدر المنصور امام سیوطی کی اس میں یہ قول موجود ہے حسن بصری رحمہ اللہ کا اس لیے اس کو ام الکتاب اور ام القرآن کہتے ہیں کہ صرف قرآن کریم کا خلاصہ نہیں بلکہ کل آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے بلکہ ایا کا نابود و ایا کا نسائن کی تفسیر میں آپ پڑھیں گے کہ پھر سورہ فاتحہ کا جو خلاصہ ہے وہ صرف ایک آیات میں ہے کہ ایا کا نابود و ایا کا نسائن یہ کل آسمانی کتابوں کا خلاصہ یہی ہے کل انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا نچوڑ ایا کا نابود و ایا کا نسائن العبادة اللہ وحدہ والاستعانة بالله وحده صرف اللہ رب العزت کی عبادت اور صرف اللہ رب العزت سی استعانت تفسیر کبیر امام راضی کی جو منطقی اور فلسفی عالم ہے اس میں لکھا ہے کہ یہ پھر سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے اور بسم اللہ کا خلاصہ صرف بسم اللہ کے با میں ہے یہ غلط بات ہے یہ ایک طرح قرآن کریم کی اہمیت کو ختم کر دینا ہے کہ کل آسمانی کتابوں کی علم کو لا کر کی صرف اس با میں خلاصہ کرنا اور کچھ کہتے ہیں کہ صرف با نہیں بلکہ با کے نیچے جو نقطہ ہے اسی میں خلاصہ ہے یہ غلط تفسیر ہے یا پڑھیں گی اردو میں بھی جو تفاصر لکھی گئی ہے کچھ میں یہ بات موجود ہے یہ بات غلط ہے اور ہماری تفسیر میں الحمدللہ خصوصیت یہی ہے خاص کہ غلط تفاصر کی نشاندہی ہوگی تو یہ بات غلط ہے ہاں ای کا نابود و ای یا نستعین والی آیات کو آپ خلاصہ اور نچوڑ قرار دے سکتے ہیں اور تیسرا نام اس صورت کا وہ صورت الرقیہ ہے دم کی صورت دم ڈالنے کی صورت اس کو پڑھ کر کے دم ڈال سکتے ہیں وہ آپ پڑھ چکے ہیں اس صورت کی فضائل میں کہ ابو سعید خدری جو بخاری کی روایت ہے سفر میں جب جا رہا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اس بستی کی سردار کو سانپ نے کاٹا تھا اور اس پر دم ڈال دیے انہوں نے اور پھر اس کے بدلے میں تیس بکریں لی ان لوگوں سے اور پھر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو آپس میں تقسیم کر لو اور میرا بھی حصہ اس میں رکھو اور پھر آپ نے دم ڈالنے والے سے کہا کہ وہ یہی ابو سعید خدری خود تھے یدری کا انہا رقیہ آپ کو کیا معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ دم ہے اس میں شفا ہے تو حدیث میں اس کو رقیہ کہا گیا ہے تو اس کے ناؤ میں سے ایک نام رقیہ ہے یہ دم کی صورت پڑھ کر کے دم ڈالنے چاہیے قاف یہ کینچی والے قاف کراچی والا قاف نہیں والا ایک قاف ہے اور ایک کاف ہے میں تلفظ کر لوں تو فرق نظر آتا ہے لیکن آپ تلفظ کریں گے فرق نظر نہیں آتا تجوید میں جو ہے نا وہ دلچسپی لیا کریں قاف اور کاف اور تیسرا نام چوتھا نام وہ صورت الشفا ہے سورت الشفا سننی دارہ میں روایت ہے کہ فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء یہ سورہ الفاتحہ فاتحۃ الکتاب یہ ہر بیماری سے شفا ہے ہر بیماری کی شفا اس صورت کے اندر موجود ہے روحانی اور جسمانی سنن دارمی کی روایت شفا من کل دائن یہ ہر بیماری سے شفا ہے روحانی جسمانی جس بیماری پر آپ دم ڈال دیں تو اس کو اللہ رب العزت شفا دے دیں گی ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں کسی بستی سے گزر رہا تھا تو بستی والوں میں سے ایک شخص کو زنجیر کے اندر وہ لوگ جکڑے ہوئے تھے باندھے ہوئے تھے دیوانہ تھا پاگل ہوا تھا مجنون تو مجھے دیکھ کر کے کہنے لگے کہ آپ کا جو یہ ساتھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لے رہے تھے کہ آپ کا جو یہ ساتھی ہے اس میں خیر ہے اور یہ خیر کی باتیں بتلاتا ہے تمہیں کیا تمہیں کوئی ایسی خیر کی بات نہیں آتی کہ تم اس پر دم ڈال دو تاکہ ٹھیک ہو جائے تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سورہ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم ڈال دی تو فوراً ٹھیک ہوا فوراً ٹھیک ہوا اور پھر وہ لوگ مجھے انہوں نے سو بکریاں دے دی ہیں سو بکریاں تو اس کو شفا کہا گیا دارمی کی جو روایت ہے سند اس کی درست ہے لیکن صرف یہ مرسل روایت ہے اسی طرح اس صورت کے نام میں سے ایک نام صورت سلاط ہے صورت سلاط اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو آپ وہاں پہ تھوڑی سی وہ جگہ چھوڑ دیں درس ختم ہونے کے بعد مجھ سے پوچھ لیا کریں درس کے دوران نہ پوچھیں اس لیے کہ جو ایک جو تسلسل ہے ذہن میں نہ وہ خراب ہوتی ہے اسے جزاکم اللہ خیر تو اس کے نام میں سے ایک نام صورت سلاط ہے صورت سلاط یہ بھی آپ فضائل میں پڑھ چکے ہیں حدیث میں حدیث قدسی میں اللہ نے خود اس کو صورت سلاد کہا کہ قسم تو صلاحت بینی و بین آپ دی میں نے سلاد کو یعنی سورہ الفاتحہ کو اپنی درمیان اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے تو اللہ عز و جل نے خود اس صورت کا ایک نام صورت سلاد رکھ دیا ہے صورت سلاد کیوں رکھا ہے اس لیے کہ اس صورت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی اس صورت کے بغیر اس صورت کو پڑھنے کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی صورت الصلاح اسی طرح اس کے ناؤں میں سے ایک نام صورت القافیہ ہے صورت القافیہ کاف کراچی والا کاف کاف علیف فا یا اور چھٹی تا تا مدورہ گولٹا گولتا تو صورت القافیہ بھی اس کو کہتے ہیں کفایت کرنے والی صورت اس کو صورت القافیہ کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ یہ صورت کل قرآن کریم سے کفایت کر سکتی ہے لیکن کل قرآن اس کی جگہ سے کفایت نہیں کر سکتا اب اگر کوئی بندہ کل قرآن کریم کی تلاوت کرے اپنی نماز میں اور سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہوگی لیکن اگر صرف سورہ الفاتحہ کی تلاوت کرے اور بقیہ ایک آیت بھی نہ پڑھے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے اس کی نماز ہو جاتی ہے یہ کل قرآن سے کفات کر سکتی ہے اور کل قرآن سے کفات نہیں کر سکتا اسی طرح اس کو صورت الوافیہ بھی کہتے ہیں وافیہ علیف لام واو الف فا یا اور گولتا صورت الوافیہ صورت الوافیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ صورت جو تقسیم کو قبول نہیں کرتی جو تقسیم کو قبول نہیں کرتی یعنی اس صورت کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر کے نماز میں نہیں پڑھ سکتے مثلا کوئی بندہ اس صورت کے عاد میں سے تین آیات پڑھے اور پھر رکو میں چلے جائے تو اس کی نماز نہیں ہو جائے گی تقسیم کو قبول نہیں کرتی جب بھی نماز میں پڑھنا ہو تو مکمل صورت ہی پڑھنی ہوگی اور باقی جو قرآن کریم کی صورتیں ہیں وہ تقسیم کو قبول کرتی ہے کسی صورت میں سے آپ صرف چند ہی پڑھ لیں اور رکو میں چلے جائیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی صورت الوافیہ اسی طرح اس صورت کے نام میں سے ایک نام ہے اساس القرآن قرآن کریم کی بنیاد قرآن کریم کی بنیاد ہر چیز کے لیے ایک بنیاد ہے بنیاد ہوتی ہے اور قرآن کریم کی جو بنیاد ہے وہ سورہ الفاتحہ ہے اس لیے اس کو ابتدا میں صحابہ اکرام نے درج کیا ہے لکھا ہے شروع میں اس لیے کہ بنیاد ہے اور بنیاد ہوتی ہے شروع میں عبداللہ ابن عباس نے اس کو اساس القرآن کہا ہے اسی طرح اس کے نام میں سے ایک نام ہے لباب القرآن قرآن کریم کا نچوڑ اور خلاصہ لکھ شعین لبابن لباب لباب القرآن صورت الفاتحہ ہر چیز کا ایک نچوڑ ہوتا ہے مغز اور خلاصہ ہوتا ہے اور قرآن کریم کا جو مغز ہے وہ سورہ الفاتحہ ہے اسی طرح سورہ الفاتحہ کے نام میں سے ایک نام السبع المثانی ہے سبع المثانی صورت حجر میں اس کا تذکرہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ کا سب عام من المسانی سب المسانی کا مطلب سات آیات جو دہرائی جاتی ہے بار بار پڑھی جاتی ہے سب کا مطلب ہے سات اور المسانی کا مطلب ہے دہرائی جانی والی آیات تو اس کی سات آیات ہیں اور بار بار دہرائی جاتی ہے دہرائی جانے کی کئی مطالب ہے ایک تو مطلب یہ ہے کہ نماز کے ہر رکعت میں اس کو دہرائی جاتی ہے ہر رکعت میں صورت کو پڑھنا ضروری ہے ہر رکعت میں اس کو پڑھنا ضروری ہے اور دوسرا مسانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو دو بار اتار دیا ہے جیسے کہ کچھ اہل علم کا یہ موقف ہے کہ اللہ نے سورہ الفاتحہ دو بار اتاری ہے ایک بار مکے میں جب نماز فرض ہوئی تھی اور ایک بار مدینہ میں سب من المثانی والقرآن العظیم اور ایک نام اس صورت کا قرآن العظیم ہے قرآن العظیم عظیم قرآن قرآن عظیم بھی اس لیے کہا گیا کہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے تو یہ متعدد نام ہے اس صورت کی اور بھی ہیں جو کہ دلیل ہے صورت کی فضیلت اور شرافت پر تیسری بحث سورہ الفاتحہ سے متعلق یہ بحث ہر صورت کے شروع میں ہوگی جو یہ تیسری بحث میں عرض کرنے لگا ہوں یہ قرآن کریم کی تمام صورتوں کے شروع میں ہوگی یہ ضروری ہے سات یہ سات آیات ہیں سب اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ صورت کے سات آیات ہیں یہ تو سبعن کی تفسیر ہو گئی اور المثانی دہرائی جانے والی آیات اس لیے کہتے ہیں ایک تو اللہ نے صورت کو دو مرتبہ نازل کیا ہے ایک بار مکے میں جب نماز فرض ہوئی تھی اور دوسرا بار مدینہ میں اللہ نے نازل کیا ہے اور دوسری وجہ اس کے مسانی ہونے کی وہ یہ ہے کہ اس صورت کو بار بار پڑھی جاتی ہے نماز میں آگاہی سمجھ تیسری بحث جو اس صورت سے متعلق وہ اس بحث میں چار چیزیں ہیں اس تیسری بحث میں چار باتیں ہیں پہلی بات وہ صورت کی مناسبت صورت کی مناسبت اور صورت کا ربط یعنی اس صورت کی اپنی ماقبل صورت سے کیا تعلق اور کیا مناسبت ہے اس کو ربط سور کہتے ہیں ربط سور صورتوں کی ترتیب اور اس کی مناسبت اس ترتیب کی مناسبت صحابہ اکرام نے جس ترتیب سے اس قرآن کو ترتیب دیا ہے اس میں کیا وجہ ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ کو درج کیا ہے پھر سورہ البقرہ کو پھر سورہ علی عمران کو تب سورہ البقرہ کی کیا مناسبت ہے سورہ فاتحہ سی سورہ آل عمران کی کیا مناسبت ہے سورہ البقرہ سی سورہ النساء کی کیا مناسبت ہے سورہ آل عمران سی یہ بحث کل قرآن کریم میں ہوگی بشرط زندگی انشاءاللہ اس کو ربط سور کہتے ہیں یہ بحث ہر صورت کے شروع میں ہوگی مناسبت بیان کرنے کا مقصد کیا ہے اس سے کیا فائدہ ثابت ہوتا ہے یہ آپ کے لیے بالکل نئی باتیں ہیں اور قابل غور بات ہیں اور آپ کو کسی اور جگہ سے ساتھ سننے میں نہ آ جائے اس میں حکمت یہ ہے ایک تو اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے تدبر القرآن بلکہ اس کو آپ موضوع میں لے لیں اس میں فائدہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے اس طرح جو ترتیب دیا ہے حکمت و ترتیب اس ترتیب میں کیا حکمت ہے بلاخر صحابہ اکرام نے ایسے تو حدسن اور گمان کی بنیاد پر تو ترتیب نہیں دی سور سمجھ کر کے ترتیب دی ہے حکمت و ترتیب اس ترتیب میں کیا حکمت ہے کیا فائدہ ہے اس ترتیب میں اور دوسرا یہ کہ اسی تدبر جو ہے نا وہ تدبر میں مدد ملتی ہے کہ ابھی سورن میں اللہ نے یہ بیان کیا ہے اس سورت میں یہ بیان کیا ہے تو مناسبت کو جاننے سے تدبر میں انسان کو مدد ملتی ہے آپ بہتر انداز میں قرآن کریم میں غور کر سکتے ہیں دوسری بات وہ ہے مقصد السورہ یا موضوع السورہ اس صورت میں کون سا موضوع بیان ہوا ہے کون سا مطلب اللہ نے بیان کیا ہے اس صورت کا مقصد کیا ہے اس کو مقصد السورہ موضوع السورہ دعوت السورہ کوئی بھی نام آپ دے سکتے ہیں صورت کا موضوع صورت کا مقصد اور اس صورت کا عنوان کیا ہے یہ بھی ایک اہم بات ہے تفسیر میں اس کو سمجھنا ضروری ہے اس میں بھی سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ اسی قرآن کریم میں تدبر کرنے میں مدد ملتی ہے جب آپ کو صورت کے موضوع اور مقصد کے متعلق علم ہوگا تو آپ غور کر سکتے ہیں اس میں سوچ سکتے ہیں تدبر کر سکتے ہیں کہ اللہ نے اس موضوع کو کس انداز میں بیان کیا ہے لیکن اگر آپ کو صورت کے موضوع کے متعلق علم نہ ہو آپ کو پتہ نہ ہو کہ صورت کیا چاہتی ہے اور کیا بیان کرنا چاہتی ہے تو آپ غور کس چیز پر کریں گے یہ وہ ایک اہم چیز ہے کہ جو عام ہمارے اہل علم اس چیز کی خالی ذہن اور اس چیز کا خیال نہیں کرتے ہیں قرآن کریم کی تفسیر میں اور بلکہ کچھ کم علم طبقے نے اس پر رد لکھا ہے جیسے کہ اردو میں ایک مجلہ ہے محدیث اس میں کسی انسان نے کسی ایک شخص نے اس پر رد لکھا ہوا ہے انا سادا اور لما جہیلو چونکہ اس کو خود علم نہیں ہے اس چیز کے متعلق اس کے لیے تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے تو اس نے رد لکھا ہے اس حال میں کہ بہت سارے اہل علم نے مفسرین نے اس چیز کا خیال کیا ہے ترتیب کا بھی اور اسی طرح موضوع صورت کا بھی جیسے یہ نظم الدرر ہے امام بقاعی کی ضلال القرآن ہے سید قطب کی تفسیر المنار اور اس طرح تفسیر قرطبی وغیرہ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں تو اس میں پہلا فائدہ ہے کہ تدبر کرنے میں مدد ملتی ہے اور دوسرا فائدہ اس میں یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عظمت اور قرآن کی عظمت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے کہ اللہ نے ایک موضوع کو کس انداز میں بیان کیا ہے اور کس طرح بیان کیا ہے جیسے دیکھیں جو فصیح انسان ہو صحیح عالم ہوگا مدرس یا خطیب تو اس کے ہر درس میں ایک خاص موضوع ہوتا ہے اور جمعے کے خطبے میں ایک خاص موضوع کے متعلق ہی اس کی گفتگو ہوتی ہے اب جمعے کی خطبے میں یا ایک گھنٹے کے درس میں ایک موضوع پر بولنا اور ایک موضوع کی روشنی میں لوگوں سے ہم کلام ہونا یہ آسان بات نہیں ہے اس کے لیے محنت درکار ہے اس کے لیے وسیع علم کی ضرورت ہے کہ آپ اسی موضوع کو قرآن سے بھی ثابت کریں گی احادی سے بھی ثابت کریں گی علماء اکرام کے اقوال بھی پیش کریں گی آپ نے جو خود اس میں سوچا ہے غور کیا ہے اپنی اس محنت کو بھی آپ پیش کریں گی تو اس کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہے تو یہ علماء کا کام ہے اور جو جاہل خطیب ہوتے ہیں قرآہ حضرات اور عام جو شلہ بیان خطیب ہے تو بس وہ کڑے ہو کر کے ٹیم پاس کر دیتے ہیں بس پورے سال میں تین ماہینے جو ہے نا وہ مسا علیہ السلام کے قصے سناتے ہیں اور تین مہینے میں یوسف اور زلیخا کا قصہ سناتے ہیں اور مخاطبین میں سے کچھ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ زلیخا مرد یا عورت آخر میں اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ تین ماہنے ابراہیم علیہ السلام اور پھر جو ہے نا وہ اسماعیل علیہ السلام کے قصہ بتلاتے ہیں تو یوں ایک سال کو گزار دیتے ہیں جب یہ سال مکمل ہوتا ہے تو پھر اگلے سال پھر وہاں سے شروع کرتے ہیں دہراتے ہیں اپنے اس موضوعات کو تو یہ جاہل خطیبوں کی عادت ہوتی ہے تو اس لیے ایسے مساجد میں آپ چلے جائیں غالباً وہاں پہ اکثر لوگ جو اس عالم کے قریب ہوتے ہیں وہ سب جاہل ہوتے ہیں دن کی ابتدائی باتوں کے متعلق ان کو علم نہیں ہے نہ اخلاق ہے نہ توحید کے بارے میں کوئی سمجھ ہے نہ سنت کی کوئی اہمیت ہے کچھ بھی نہیں ہے ایسی عمر گزار دی ہے یہ سالم کی خیانت ہے اس سے اللہ نے پوچھنے قیامت کے دن اور علماء کی علامت یہ ہے کہ جو لوگ ان سے قریب ہوتے ہیں ان کے عاقدے میں عمل میں بہت سارے چیزیں جو ہے نا ان میں اصلاح پیدا ہوتی ہے خیر پیدا ہوتی ہے ہمیشہ وہ علم سیکھتے رہتے ہیں تو غرض یہ ہے کہ علماء کی گفتگو میں جب ایک خاص موضوع ہے اور ایک خاص موضوع کے متعلق گفتگو کرنے کو لوگ علم سمجھتے ہیں تو یہ چیز تو اللہ و جل میں بدرجۂ عتم موجود ہے تو قرآن کریم کی ہر صورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک مستقل تقریر ہوتی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں سے خطاب کیا ہے تو اس کو سمجھنا ضروری ہے تو یہ فصاحت اور کمال کی دلیل ہے پھر انسان جو ہے نا انسان کی جو موضوع ہے عالم بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو جب ایک موضوع کے متعلق گفتگو کرے گا تو اس میں چند ایک باتیں ایسی بھی ہوں گی جن کی بہت کم مناسبت ہوتی ہے اس موضوع سے لیکن اللہ رب العزت کی جو تقریر ہے اس میں اور بندے کی تقریر میں بڑا فرق ہے اللہ اعضا وجل تو موضوع بیان کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر اس موضوع سے متعلقہ بہت سارے اور بھی باتیں اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک بات کی گہری مناسبت ہوتی ہے اور ان میں سے ہر ایک بات اور ہر ایک آیات ایک مستقل قانون ہے موضوع ایک ہے لیکن ہر ایک آیات میں مستقل ایک قانون اور ایک ضابطۂ حیات اور زندگی گزارنے کے اصول ہے تو یہ دو فوائد ہے اور تیسرا فائدہ یہ کہ سلف کا منہج ہے یہ موضوع بیان کرنا یہ سلف کا منہج حدیثی بھی ثابت اور صحابہ اکرام سے بھی ثابت ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوبئی نکاب سے کہا ایو آیتن معاک اعظم فی القرآن آپ کو قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت یاد ہے اور کون سی آیت ہے قرآن کریم میں جو سب سے عظیم آیات ہے وہ کون سی آیت ہے تو وہ ابیم نکاب خاموشی اختیار کیا اور کہنے لگے کہ اللہ و رسول عالم آپ نے پھر مجھے سوال کیا کہ سب سے عظیم آیت کون سی ہے تو سوچنے کے بعد کہنے لگے کہ آیات الکرسی آیات الکرسی سب سے عظیم آیات ہے تو ہم نے فرمایا کہ آپ کو یہ علم مبارک ہو یہ علم آپ کو مبارک ہو تو اس چیز کو اللہ کے رسول نے مبارک کہا ہے اس علم کو اور اس شخص کو مبارکباد دیا ہے جس کو قرآن کریم کی ایک آیت کے موضوع کے متعلق علم ہے اب ابئی نے کہا نے آیت الکرسی کو سب سے بڑی آیت کہا ہے کیا وجہ ہے اس کی کیا قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت یہی ہے نہیں قرآن کریم میں بہت ساری ایسے آیت ہے جو اس سے لمبی ہے کلمات اور حروف زیادہ ہے آیت الکرسی کی بنسبت لیکن اس آیت کی عظمت کہاں پہ ہے وہ اس آیات کے موضوع سے پتہ چلتا ہے آیات کا موضوع کیا ہے بیان و عظمت اللہ عز و جل اس آیات میں اللہ نے اپنی عظمت اور بڑائی کو بیان کیا ہے اس لیے ابیم نکام نے اس کو اعظم الیات کہا ہے اور اللہ کے رسول نے ان کی تصدیق کیا ہے نہ صرف تصدیق کیا بلکہ آپ کو مبارکباد بھی پیش کیا ہے تو یہ دلیل ہے کہ اللہ کے رسول بھی اس چیز کا اہتمام کرتے تھے اور اسی طرح صحابہ کرام میں سے عمر فاروق کو اپنی مجلس شعرا سے کہنے لگے کہ سورہ انصر کا مقصد کیا ہے جاء نصر اللہ والفتح اس کا مقصد کیا ہے صورت کے اترنے کا تو کسی صحابی نے کچھ کہا کہ بس اس میں فتح فتح مکے کی بھی اشارت ہے اور کسی نے کچھ کہا تو کسی کی بات ٹھیک نہیں تھی تو ہماری فاروق نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ آپ بتلائیں تو عبداللہ ابن عباس کہنے لگے ہی اجل رسول اللہ اس میں اللہ کے رسول کی خبر کے متعلق موت کے متعلق خبر دی گئی ہے سورہ النصر میں اللہ نے اپنے رسول کو ان کی موت کے متعلق خبر دی ہے کہ بس آپ کی موت قریب ہے فصب بحمد ربی کا وسطر ہو اب فتوحات بہت زیادہ ہو گئے ہیں مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی ہے آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی ہے قرآن کریم مکمل ہوا ہے اور اللہ رب العزت کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچ گیا ہے اب آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی اس دنیا میں جو کہ حموم اور غموم کی جگہ ہے مصیبت اور پریشانی کی جگہ ہے یہاں پہ میں مزید آپ کو نہیں رکھنا چاہتا ہوں آپ اس دنیا کے تکالیف سے نجات پائیں گی میری طرف آئیں گی تو فصب بحمد ربی کا وستغفر ہو آپ موت کی مزید تیاری کریں اللہ رب العزت کے حمد و ثناء بیان کریں توبہ و استغفار کیا کریں کیونکہ آپ کی موت قریب ہے تو عمر ابن خطاب کہنے لگے الا علامہ تعلم اس صورت کے متعلق میں یہی جانتا ہوں جو تم نے کہا ہے میری بھی سمجھ اور میرا فہم یہی ہے کہ اس صورت کا موضوع بس اللہ کے رسول کا اجل ہے اب دیکھیں صحابہ اکرام اپنی محافل میں اس چیز کا اہتمام کرتے تھے مجلس شعراء میں مسلمانوں کی خلافت تھی اس خلافت کو جو چلانے والے لوگ تھے چھ افراد اس مجلس میں اس چیز کے متعلق بات ہوتی تھی تو کتنی خیر تھی ان لوگوں میں کہ دنیا کی نصف حصے سے بیشتر میں ان کی حکومت تھی اور مجلس شرا میں پارلیمنٹ میں بات کس چیز کے متعلق ہو رہی ہے قرآن کریم کے متعلق اور قرآن کی تفسیر کے متعلق اور اس کی صورتوں کے متعلق تو وہ دلیل ہے کہ صحابہ اکرام بھی قرآن کریم کے موضوعات کو بیان کرتے تھے قرآن کریم کی صورتوں کے موضوعات کا اہتمام کرتے تھے دو دلائل اور بھی دلائل ہے اس کی تو یہ بھی ہم ہر صورت کے شروع میں بیان کریں گے صورت کا موضوع سورن میں موضوع کون سا بیان ہوگا اور تیسری بحث تیسری بات اسی تیسری بحث سے متعلق وہ ہے سورت کا خلاصہ کہ اس سورت میں اللہ نے کیا بیان کیا ہے اور چوتھی بات وہ ہے امتیازات سورہ اس صورت کی خصوصیات اس صورت کو دوسری صورت پر کیا فوقیت حاصل ہے اس صورت میں کون کون سی خوبی ہے کون سی خصوصیت ہے جو بقیہ صورتوں میں نہیں ہے یہ چار باتیں تفسیر میں ہوگی یہ تیسری بحث تھی صورت سے متعلق اسی تیسری بحث میں اب یہ صورت فاتحہ اس کی تو ماقبل سے کوئی مناسبت نہیں ہے اس لیے کہ اس سے پہلے کوئی صورت نہیں ہے اس ترتیب مصحفی میں ویسے ترتیب نزول کے لحاظ سے انہیں اتارنے کی ترتیب کے لحاظ سے تو پانچویں صورت ہے لیکن مصحف کی جو ترتیب ہے قرآن کریم کی جو ترتیب صحابہ نے دیا ہے اس ترتیب کے مطابق یہ پہلی صورت ہے اس سے پہلے کوئی دوسری صورت نہیں ہے اس لیے اس کی مناسبت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ لوگ اس کی مناسبت بیان کرتے ہیں صورت نون سی وہ ایک تکلف ہے ٹھیک نہیں ہے اور دوسری بات صورت کا جو موضوع ہے اس میں دو موقف ہے اہل علم کا جو راج موقف ہے وہ یہی ہے کہ اثبات الحمد للہ و وجل یہ صورت کا موضوع کیا ہے صورت کا موضوع یہ ہے کہ ہر قسم حمد اور ثنا اللہ عز و جل کے لیے ثابت ہے اس صورت میں بس یہی موضوع ہے وہ موضوع کس طرح ہے پھر میں آپ کو بتلاؤں گا کس طرح ہے اللہ نے حمد کو موضوع بنایا پھر اس کے دلائل اللہ رب العزت نے پیش کیا ہے تو موضوع اور سورہ کیا ہے اس بات الحمد للہ عز و جل حمد ثنا اللہ رب العزت کے لیے ثابت ہے اور امتیازات تو وہ آخر میں بیان کریں گے جب صورت ختم ہوگی تو پھر اس کی خصوصیات بیان کریں گے اور صورت فاتحہ سے متعلق ایک بحث اور ہے وہ ہے نماز میں اس صورت کو پڑھنے کا حکم اس سارے بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ الفاتحہ نماز میں پڑھنا فرض ہے فرضی نماز ہو نفلی نماز ہو انفرادی ہو جماعت کے ساتھ ہو دن کی نماز ہو رات کی نماز ہو ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے پڑھنے والا مرد ہو پڑھنے والی عورت ہو سب کے لیے فرض ہے اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی بہت سارے دلائل ہے اس پر کتابیں لکھی گئی ہے ان میں سے دو تین دلائل آپ کو سمجھانے کے لیے پہلی دلیل بخاری کی روایت اور ابن سامد کی روایت لا لم لم یقرا بے ام القرآن یا بفاتل کتاب اس شخص کے لیے کوئی نماز نہیں جس نے اپنی نماز میں سرح فاتحہ نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہے اب دیکھیں لا صلاۃ لمن اس شخص کے لیے کوئی نماز نہیں ہے ابھی من عام ہے کہ یہ جو پڑھنے والا شخص ہے یہ فرضی نماز پڑھ رہا ہے یا نفلی نماز سنت ہے جماعت کے ساتھ ہے تنہا گزار ہے دین کی نماز رات کی نماز جب بھی ہو اس کی بغیر نماز نہیں ہوتی بات ختم ہو گئی دوسری روایت ابو داود ترمیزی ابن ماجہ ان صحیح صحیح صنعت کے ساتھ اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھا رہے تھے فجر کی نماز اب دیکھیں فجر کی نماز جماعت کی نماز ہوتی ہے اور اس میں قرعات اونچی آواز میں کی جاتی ہے تو اللہ کے رسول بھی پڑھ رہے تھے اور صحابہ اکرام بھی پڑھ رہے تھے تو قرآت آپ پر دشوار ہو گئی مشکل ہو گئی تو سلام پھرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے کہا لعلکم تقرؤون خلف امامکم تم اپنی امام کے پیچھے پڑھتے ہو تلاوت کرتے ہو تو صحابہ اکرم نے کہا بالکل ہاں اللہ کے رسول ہم پڑھتے ہیں آپ کے پیچھے تو آپ نے فرمایا کہ لا الا لمن لم فالو بها آج کی بعد آپ امام کے پیچھے تلاوت نہ کیا کریں مگر سورہ الفاتحہ کی اس لیے کہ نماز سورہ الفاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی اب دیکھیں یہ تو بالکل فیصلہ کن بات ہے جماعت کی نماز اور جہری نماز اور اللہ کے رسول سراہتاً کہہ رہے ہیں کہ آپ بقیہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کیے کریں امام کے پیچھے جہری نمازوں میں اللہ سر فاتحہ کی تلاوت کیا کریں اس لیے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی تیسری دلیل ابو عرا کی روایت مسلم میں ہے ابو ررا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ صلی اللہ صلاۃًفیہ القرآن بھی ام القرآن فہی خداج خدا جُن صلاطََََََََََََ غیر تمام جس نے بھی نماز پڑھی اور اپنی نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کی تو اس کی نماز نہیں ہوگی وہ نماز ناقص ناقص ناقص نامکمل نماز اور نامکمل نماز اللہ قبول نہیں کرتے تو کسی شخص نے کہا ان نہ کو امام یا آبا ہو رہی رہتا ابو ہو رہا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر بھی سورہ فاتح کی تلاوت کیا کریں کہنے لگے ہاں اقرا بحافی نفسک آپ اپنے دل میں سورہ فاتح پڑھ لیا کریں یعنی پس آواز میں پڑھ لیا کریں تو یہ دلائل ایک مسلمان کے لیے کافی ہے اب اس کے مقابل میں یہ دلیل دینا کہ وہ اضاقر القرآن فسطی انسطو جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی سے سن لیا کرو اس پر غور کیا کرو اور وہ حدیث میں ہے کہ ویزا قرا فن سے تو جب امام تلاوت کرے تو تم خاموشی اختیار کرو اور ضعیف جدا جدن روایت میں یہ ہے کہ منکان المام امام فقرا الامام الہ قرآہ جس شخص کا امام ہو تو امام کی قرآت اس کے لیے قرات ہے یہ حدیث ضعیف الجدن روایت ہے اس کی صنعت ٹھیک نہیں ہے اور باقی جو دو احادیث ایک آیت اور ایک حدیث ہے وہ ٹھیک ہے لیکن ان کو قرآن کریم کے ساتھ ٹکرانا یا احادیث کے ساتھ ٹکرانا درست نہیں ہے تدبیق یہ ہے کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو پھر قرات کرنا درست نہیں ہے مگر سورہ فاتحہ کی یہ ایک استثناء ہے اس سے دلائل کی وجہ سے اب سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد پھر آپ بقیہ کسی صورت کی تلاوت نہیں کر سکتے جب امام اونچی آواز میں پڑھ رہا ہو تو پھر آپ کے اوپر فرض ہے کہ امام ہو خلاف نہ کسی حدیث پر رد ہوگی نہ قرآن پر رد ہوگی یہ ایک استثناء ہے بقیہ بقیہ دلائل سی نصوص سی یہ استثناء ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی گنجائش ہے اور اس کے علاوہ بقیہ صورتوں کی پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہاں اگر سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم کوئی عام انسان دے دیتا تو پھر آپ کی یہ بات ٹھیک ہو سکتی تھی کہ قرآن میں اسے منع ہے اور حادث میں منع ہے لیکن اللہ کے رسول جن پر قرآن اتارا گیا ہے اور قرآن کی مفسر اعظم ہے تو کیا اللہ کے رسول کی بات قرآن سے ٹکرا سکتی ہے کبھی بھی نہیں یہ ممکن نہیں ہے اور پھر اللہ کے رسول کی باتوں میں کوئی ٹکراؤ اور تعارض نہیں ہوگا یہ سورہ فاتحہ کی حکم کے متعلق بات ہو گئی اب تفسیر کے متعلق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین یہ الحمد الحمد للہ رب العالمین سب تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے تمام جہانوں کو پالنے والے تمام مخلوق کے پالنے والے ہیں تو حمد جو لفظ حمد ہے یہ قرآن کریم میں ترتالیس بار استعمال ہوا ہے ترتالیس بار چار اور تین ترتالیس مرتبہ لفظ حمد قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے اور اس کا لغوی معنی ہے ستودن تعریف کردن کسی کی تعریف کرنا کسی کی خوبی کو بیان کرنا یہ حمد کا لغوی معنی ہے کسی کی تعریف کرنا کسی کی خوبی کو بیان کرنا یہ حمد ہے اور اس کا اصطلاحی معنی وصف المحمودی بالکمالی مع محبتی و تعظیم وصف المحمود بالکمال بالکمال الحب و تعظیم ابن قیم کہتے ہیں کہ اخبار عن محاسن المحمود مع حبه و اجلالی ہی و تعظیم ہی خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حمد اصطلاح میں شریعت کی اصطلاح میں لغت عربی میں شریعت کی اصطلاح میں اور قرآن و سنت کی اصطلاح میں یہ ہے اب محمود کی تعریف کرنا محمود کی جس شخص کی تعریف کی جاتی ہے اس کی تعریف کرنا اس حال میں کہ دل میں اس کی محبت بھی ہو اور اس کی عظمت بھی ہو یا اپنے محمود یعنی جس شخص کی تعریف کی جاتی ہے اس کی خوبیوں کے متعلق خبر دینا اس حال میں کہ آپ کے دل میں اس کی تعظیم بھی ہو اس کا اجلال بھی ہو اور اس کی محبت بھی ہو کو حمد کہتے ہیں تو یہ حمد میں اس محمود کی تعظیم اور محبت کا دل میں ہونا ضروری ہے اگر آپ کے دل میں کسی کی محبت اور کسی کی تعظیم نہیں ہے ایسی ہی آپ اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کو حمد نہیں کہا جائے گا اس کو مدح کہتے ہیں مدح میم دال اور ہا مثلا یہ آپ شعرا عرب پڑھ لیا کریں خصوصاً خلفاء کے دور میں اب کبھی کوئی شاعر کسی بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے اور اس بادشاہ کی حمد ثنا بیان کرنا یعنی اس کی تعریف بیان کرنا شروع کر دیتا ہے اس حال میں کہ اس شاعر کے دل میں اس شاعر کے دل میں نہ اس بادشاہ کی محبت ہے نہ تعظیم ہے لیکن اس کی تعریف کیوں کر رہا ہے مال کی وجہ سے اس لیے کہ مجھے مال دے دے تھوڑا سا مال دے دے جیسے حافظ سے راضی جب گیا سلطان محمود غزنوی کے دربار میں اور اس کے متعلق شعر پڑھتا رہا شعر پڑھتا رہا تو اس دور میں بالکل ایک پیسہ ہوا کرتا تھا جس کی کوئی اہمیت نہیں تھی لوہے کا بنا ہوا تو کئی شاید ایک من دے دیے اس کو اور وہ ایک من بھی سو روپیہ نہیں بنتا تھا اس دور میں تو تمام سے لے کر کے حافظ باہر نکلا اور پھر اس ایک اس نے کاغذ خرید لیا اور پھر محمود سلطان محمود کے متعلق ایک اس نے یعنی اس کی سرزنش کی پھر وہاں پہ لگا کر کے بھاگ گیا پھر تمام زندگی اس سے بھاگتا ہی رہا اس لیے کہ اگر ہاتھ آتا تو اس کو قتل کر دیتا تو یہ شعرا جو ہے نا لالچی ہوتے ہیں غالباً اور یہ شعرا لوگ کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں مگر وہ کہ مسلمان اور دیندار ہو اور ہم طبی حمل کا کوئی موقف نہیں ہوتا جیسے اقبال وغیرہ کی شعر شاعرہ پڑھ لیا کریں کبھی اللہ رب العزت کی تعریف ہوتی ہے کبھی اللہ رب العزت سے مقابلہ ہے اس کلیات کے اندر موجود ہے میں نے پڑھا ہے کبھی اللہ کی تعریف ہوتی ہے کبھی اللہ سے مقابلہ ہے کہ تم نے آسمان پیدا کیا میں نے یہ پیدا کیا تم نے وہ کیا ہے میں نے یہ کیا ہے اللہ سے اپنے آپ کو شریک بنا رہا ہے اس کی بڑی محبت ہے اس ملک میں تو اس کے متعلق بات کرنا بھی تھوڑی سی مشکل ہے لیکن ہمیں ڈر نہیں لگتا الحمد تو یہ اس طرح یہ شاعری جو ہے نا شعرا تعریف کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں کسی کی محبت اور تعظیم نہیں ہوتی تو حمد وہ ہے کہ محمود کی محبت اور تعظیم دل میں ہو پھر اب اس کی تعریف کریں تو اس کو حمد کہا جاتا ہے یہ حمد کی لغوی اور اصطلاحی معنی میں نے بیان کیا ہے دوسری بات حمد کی فضائل حمد کی بے شمار فضائل ہے بے شمار فضائل کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں کچھ اہل علم قرآن کریم کو چار حصوں میں تقسیم کرتے ہیں پہلا حصہ سورہ الفاتحہ سے لے کر سورہ انعام تک سورہ الفاتحہ سے لے کر سورہ انعام تک اور دوسرا حصہ سورہ انعام سے لے کر سورہ الکحف تک سورہ انعام سے لے کر سورہ الکحف تک اور تیسرا حصہ سورہ الکحف سے لے کر سورہ سبا تک سورہ سبا اور چوتھا حصہ سورہ سبا سے لے کر آخر القرآن صورت الناس تک سورہ الفاتحہ سے لے کر سورہ انعام تک سورہ انعام سے لے کر سورہ الکحف تک اور سورہ الکحف سے لے کر سورہ سبا تک اور سورہ سبا سے لے کر قرآن کے آخر تک یہ چار حصوں میں کچھ اہل علم قرآن کو تقسیم کرتے ہیں تو چاروں حصوں کی ابتدا ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حمد سے الحمد رب العالمین پہلے حصے کی ابتدا دوسرے حصے کی ابتدا الحمد للہ الدی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور اور تیسرے حصے کی ابتدا الحمد للہ الدی انضل علّہ عبد الکتاب ولم یا عوجا اور چوتھے حصے کی ابتدا الحمد للہ الدی لہما وما في الارض ولا الحمد والاخره وهو الحکیم الخبیر تو قرآن کریم کی چاروں حصے کی ابتدا الحمد سے ہوئی ہے پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے اپنی خالقیت کا تذکرہ کیا ہے اور دوسرے حصے میں اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کا تذکرہ کیا ہے اور تیسرے حصے میں اللہ رب العزت نے اپنی معنوی تربیت کا تذکرہ کیا ہے کیونکہ انسان کی دو طرح تربیت ہوتی ہے جسمانی اور روحانی اور روحانی تربیت ہوتی ہے انضال الواح و ارسال الرسول امبیا علیہ السلام کو بھیجنے کے ساتھ اور کتابوں کی نزول کے ساتھ تو تیسرے حصے میں اللہ نے اپنی معنوی تربیت کا تذکرہ کیا ہے اور چوتھے حصے میں اللہ رب العزت نے اپنی قیامت کا تذکرہ کیا ہے اور نفی شفا القحری یا اشرقی شرکی اور جبری شفاعت کی اللہ نے نفی کیا ہے چوتھے حصے میں پہلے حصے میں اللہ نے اپنی خالقیت کا تذکرہ کیا کہ میں خالق ہوں اور مالک ہوں اور دوسرے حصے میں اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کا تذکرہ کیا کہ میں تمہارا رب ہوں اور اپنی ربوبیت کی اور رب ہونے کی دلائل اللہ نے پیش کیا ہے اور تیسرے حصے میں اللہ رب العزت نے اپنی معنوی تربیت کا تذکرہ کیا ہے الحمد للہ اللہ الکتاب اللہ نے تمہارے اوپر کتاب اتاری ہے تمہاری روحانی تربیت کی خاطر اور پھر صورت کہف میں انبیاء کا تذکرہ سورہ تحا میں انبیاء کا تذکرہ سورہ انبیاء میں بھی انبیاء کا تذکرہ صورت حج میں بھی الا آخری یہ حصہ وہاں پہ اللہ رب العزت نے اپنی معنوی تربیت کا تذکرہ کیا ہے اور چوتھے حصے میں سورہ صبا سے لے کر سورہ ناز تک اللہ نے مشرقین کی ایک مشرقانہ عاقدے پر رد کیا ہے جو مشرقین اپنے بزرگوں کے متعلق عاقدہ رکھتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ اگر نہ چاہیں پھر بھی ہماری سفارش کریں گے قیامت کے دن اللہ نے اس پر رد کیا ہے کہ قیامت قائم ہو جائے گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کوئی شفاعت کسی کی نہیں کر سکتا ولا تنفع اور عنده و لمن اذن له بلکہ شفات اسی شخص کے کام آئے گی جس کو اللہ رب العزت اجازت دے دیں تو یہ چار حصوں میں یہ مقاصد کا بیان اور چاروں حصے کی ابتدا سورہ الحمد سے ہوئی ہے اور وہ تمام کا خلاصہ پھر سورہ الفاتحہ کے اندر موجود ہے الحمد میں خالقیت کی طرف اشارہ ہے رب العالمین میں تربیت ربوبیت کی طرف اشارہ ہے الرحمن الرحیم میں معنوی تربیت کی طرف اشارہ ہے اور مالک یوم الدین میں قیامت کا اس بات اور اس شرکی شفاعت پر رد ہے اور اس کی نفی ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت دنیا میں مالک ہے اسی طرح قیامت کا مالک بھی اللہ رب العزت ہے اس کے سامنے کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا زبردستی تو یوں یہ قرآن کریم کا خلاصہ بھی ہے اور حمد کے متعلق بھی بات ہو گئی حمد کے مزید فضائل لفظ اللہ کی وضاحت رب کی تفسیر اور اس کی اطلاقات اور رب کی معانی اور عالمین اس کی وضاحت کل کے درس میں ہوگی وب اللہ تعالیٰ توفیق ان شاء اللہ وصلی اللہ وسلم علیہ نبینہ محمد